رات آدھی آ چکی ہے خلق ہے مصروف خواب سری نگو محراب مغرب میں پڑا ہے آفتاب رات آدھی آ چکی ہے خلق ہے مصروف مصروفوں مغرب میں پڑا ہے آفتاب حضرت فاروق آزم خوف حق سے بے قرار نیند تج کر اور کر کے بر طرف شان و وقار ہر طرف تاریخیاں اور وقت گشت فرمانے چلے ہیں شہر اور دیہات کا تاکہ دیکھے ملک میں آفت رسیدہ کون ہے کون ہے مسرور و شادہ آب دیدہ کون ہے تاکہ اپنی مملکت میں کوئی بھوکا رہ نہ جائے آسوں کا شب کے سناٹے میں دریا نہ جائے نہ سو سوتے ہو سب اور ہو لٹیرے لٹ میں یہ نہ ہو سوتے ہو سب اور ہو ہو لٹیرے میں نفس و بنائی اندھیری رات میں آہٹے سنتے نظر سے تاڑتے اور بھاپتے ذکر حق کرتے ہوئے خوف خدا سے چلتے جا رہے تھے دیکھتے کیا ہے کہ دنیا سے نفور قافلہ ٹہرا ہوا ہے کوئی آبادی سے دور جی میں آیا چل کے کچھ اس کی بھی لی جائے خبر جب وہاں پہنچے سما کچھ اور ہی آیا نظر بدویا عورت ہے کوئی جانو دل فگار گرد اس کے چند بچے رو رہے ہیں زار زار جل رہی ہیں آگ چولہے پر ایک آنڈی سوار تپکیاں دیتی ہے بچوں کو وہ عورت بار بار اس طرح بچے مچلتے ہیں بہلتے ہی نہیں سی زد پر ہیں کہ سمجھانے سے ٹلتے ہی نہیں حضرت فاروق نے پوچھا کہ کیا ہے ماجرا کس لیے بچے ہیں روتے کیا ہے چولے پر دھرا بول ایک بیوہ ہوں اور دیہات سے آئی ہوں میں یا خلیفہ کو دکھانے داغ دل چہروں پر یتیمی کا غبار بھوک کی شدت سے ہے بے و بے تاب و قرار دیک چی خالی ہے چولہے پر دکھانے کے لیے کی ہے یہ ترکیب بہلا کر سلانے کے لیے دیگ چی خالی ہے چولہے پر دکھانے کے لیے کی ہے یہ ترکیب بہلا کر سلانے کے لیے رو رہے ہیں شام سے خاموش ہوتے ہی نہیں دے رہی ہوں تھپکیاں لیکن یہ سوتے ہی نہیں رو رہے ہیں شام سے خاموش ہوتے ہی نہیں دے رہی ہوں تھپکیاں لیکن یہ سوتے ہی نہیں لیو کرنے کچھ نہ ان میرے یتیموں کی خبر مشکلیں وہ مشکلیں ہیں الایمان والقدر سن کے بپتا ہو گئے فاروق آزم اشکریت الٹے قدموں سوئے بیت المال آئے تیز تیز ایک بوری میں اور ہی کچھ پنیر اور ساتھ کچھ کپڑے لیے کچھ نقد بھی لاد کر کے پشت پر نکلے تو خادم نے کہا میں ہوں حاضر آپ کو تکلیف کی حاجت ہے کیا رو دیے اور بھر کے ٹھنڈی نے حشر کے دن بھی تو میرے بوجھ کو لا دے گا کیا رو دیئے اور بھر کے ٹھنڈے سانس حضرت نے کہا حشر کے دن بھی تو میرے بوجھ کو لا دے گا کیا پہنچے پھر جلدی سے ٹہرا تھا جہاں وہ قافلہ او سے یہ فرمایا پرے ہٹ تو ذرا اور عورت سے یہ فرمایا پرے ہٹ پھر جلدی سے ٹہرا تھا جہاں وہ قافلہ چی میں گول کر آٹا کھجورے اور پنیر پھوک چولہے میں جو ماری ہو گئی تیار کھیر اور کہاں لے اپنے بچوں کو کھلا اور تو بھی کھا اور پھر جب صبح ہو جا کے پاس جا تو وہاں پر مجھ کو بھی پائے گی آئے گی اگر رہ گئی جذبات پر آؤ شکر میں وہ ڈوب کر بولی تم کو تی جزائے خیر رب العالمی حق تمہارا تھا کہ تم ہوتے امیر تو دے جزائے خیر رب المی حق تمہارا تھا کہ تم ہوتے